یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائیں گے بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گئے ہیں بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ علم والے ہیں حکمت والے ہیں سامعین اب نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے پیغمبر کی رسالت کے گواہ ہیں چونکہ پچھلی آیتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت تھا اور آپ کی نبوت کے منکروں کا رد تھا اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اے نبی آپ کو جھٹلائیں آپ کی مخالفت کریں گے لیکن اللہ خود ہی آپ کے رسالت کے گواہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو فرقان حمید کو آپ پر نازل فرمایا ہے جس کے پاس باطل پھٹک ہی نہیں سکتا اس میں ان چیزوں کا علم ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو مطلع فرمانا چاہا یعنی دلیلیں ہدایت اور فرقان اور اللہ کی رضامندی اور ناراضی کے احکام اور گزشتہ کی اور آئندہ کی خبریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس صفتیں جنہیں نہ تو کوئی نبی مرسل جانتے ہیں اور نہ کوئی مقرب فرشتے بجز اللہ کے کہ وہ خود معلوم کرائے جیسے ارشاد ہے ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اور وہ اللہ کے علم سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے اور فرمان ہے ولا يحيطون به علما اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو گھیر نہیں سکتے عطا ابن صاحب رحمہ اللہ جب ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ سے قرآن شریف پڑھ چکتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تم نے اللہ تعالیٰ کا علم لیا ہے بس آج تم سے افضل کوئی نہیں بجوز اس کے جو عمل میں تم سے بڑھ جائے پھر آپ نے آیت انزلہ ہوں بے سے آخر تک پڑھی پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی شہادت یعنی گواہی کے ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کی شہادت بھی ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے جو وہی آپ پر اتری ہے وہ بالکل سچ اور سراسر حق ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا حق کی اتباع نہ کی بلکہ اور لوگوں کو بھی رائے حق سے روکتے رہے یہ صحیح راہ سے ہٹ گئے ہیں اور حقیقت سے الگ ہو گئے ہیں اور ہدایت سے کھو دیے گئے ہیں یہ لوگ جو ہماری آیتوں کے منکر ہے ہماری کتاب کو نہیں مانتے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں ہماری راہ سے روکتے اور رکتے ہیں ہمارے منع کردہ کاموں کو کر رہے ہیں ہمارے احکام سے روگردہ ہیں انہیں ہم نہ بخشیں گے نہ خیر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے ہاں انہیں جہنم کا راستہ دکھا دیں گے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کو لے کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی فرما برداری کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہیں تمہارا ایمان نہ اللہ کو نفع یعنی فائدہ پہنچائے نہ تمہارا کفر کرنا ہی اللہ کو ضرر پہنچائے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں یہی قول موسا علیہ السلام کا اپنی قوم بنی اسرائیل سے تھا کہ تم اور روئے زمین کے تمام لوگ بھی اگر کفر پر اجماع کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ اللہ تو تمام جہان سے بے پرواہ ہیں وہ علم والے ہیں جانتے ہیں کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت یعنی گمراہی کون ہے وہ حکیم ہے اللہ کے اقوال اللہ کے افعال اللہ کی شرع اللہ کی تقدیر سب حکمت سے پر ہیں